حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے کے رسول آپ نے اس بارے میں وہ فرمایا تھا جو فرمایا تھا پھر آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے دور رہیں یا اس کو چھوڑ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو چھیانوے